السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 513 ون تھری یہ سبق ہے جو بہت اہم ہے ٹو ان ون سبق ہے یہ عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله الحديث رواه البخاري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 اور جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس کا ارادہ ہی ادا نہ کرنے کا ہو چالاکی سے لیتا ہے پیسہ لوگوں سے اور ارادہ نہیں ہے دینے کا تو کتنی بڑی وعید ہے سنیے جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس کا ارادہ ہی ادا نہ کرنے کا ہو تو اللہ تعالی اس کے مال کو ضائع کر دیں گے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے تھوڑی سی تشریح سن لیجئے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھار کی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائیں گے یہ نہیں کہ وہ خالی بیٹھا رہا اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیج دیں گے پیسے ایسا نہیں ہوتا بلکہ کوشش کر اور ادا کرنے کی کوشش کر تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے اور اگر وہ آدمی زندگی میں ادا نہ کر سکا تو آخرت میں اس کی طرف سے ادا فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بری نیت کی وجہ سے اسے جانی یا مالی نقصان اٹھانا پڑے گا یہ تشریف فتح الباری سے لی گئی ہے اس لیے آج کل جو ہے لوگ ادھار لیتے ہیں دینے کی نیت نہیں ہوتی اور اگر جو ہے کوئی بیچارہ مانگنے کے لیے آئے تو ہنس کر کہہ دیتے ہیں کہ قرض ہسانا بھئی یہ تو قرض ہنسنا لیا تھا ہم نے اس میں کیا مطلب یہ چیز نہیں ہوتی یہ ادا کرنے کی چیز ہوتی ہے اس لیے کسی سے قرض مت لو لو چونکہ لین لین دین آدمی کی چلتی رہتی ہے آدمی لے ادا کرنے کی نیت سے لے تو اللہ تعالی اس کا ضرور انتظام کریں گے اس لیے سارے کے سارے مرد عورتیں اس کا خیال رکھیں اور سودی کاروبار سے بچیں آج کل آدمی مالدار بننے کے لیے قرض دار بنتا ہے پھر وہ پریشان ہوتا رہتا ہے اس لیے اس سے احتیاط کریں اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ نے سبحان اللہ پڑھا اس کا ثواب بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہے پڑھیے الحمد اس کا ثواب بھی بہت پہاڑ سے زیادہ ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ اس کا ثواب بھی بہت پہاڑ سے زیادہ ہے پڑھیے اللہ اکبر اس کا ثواب بھی بہت پہاڑ سے زیادہ ہے دیکھیے میں نے پڑھا سبحان اللہ الحمد لا الہ الا اللہ اللہ اکبر مجھے عہد پہاڑ چار مرتبہ عہد پہاڑ سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا آپ پڑھو گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین